وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آیا تنا فنسی کل یوم تم صدا اللہ قابل احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں دو فیصلے اللہ تعالی نے آسمانوں پر کیے ہیں نمبر ایک دیندار کو اللہ کامیاب بناتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے نمبر دو بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں یہ دو فیصلے یہ اللہ کے عقل ہے اور یہ دو فیصلے اللہ کے علم کے مطابق ہیں دنیا والوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کی تھیریاں ہوتی ہیں تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں پچاس سال کے بعد وہ تجربہ بدل گیا سو سال کے بعد تجربہ ان کا بدل گیا کبھی چلے چلے چلے ساٹھ سال میں انہوں نے رائے بدل دی کہ نہیں دی یہ رائے ٹھیک نہیں تھی اب یہ رائے ہے ہماری لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے اللہ کے یہاں یہ ہے کہ دیندار کو ہم کامیاب کریں گے بس جو بھی دین ہوگا ہم اس کو ناکام کریں گے اب یہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں آدمی حج کر لے عمرہ کر لے دیندار بن گیا کیا آدمی جو تقریر کر لے دیندار بن گیا کرنا کیا آدمی اس نے زکات دے دی تو دیندار بن گیا یہ کرنا یہ دین کے اجزا نماز پورا دین نہیں ہے دین کا جز ہے وہ ایک حصہ ہے کہ قرآن شریف کا پڑھنا یہ پورا دین نہیں ہے دین کا ایک حصہ ہے تو پورا دین کیا ہے جمی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری زندگی لے کر آئے اور جو امت کو دی اس کے مطابق آپ کی زندگی گزارے ایمانیات والی لائن صحیح ہو عبادات والی لائن صحیح ہو اخلاقیات والی لائن صحیح ہو معاملات والی لائن صحیح ہو معاشرت والی لائن صحیح ہو یہ پانچ لائنیں جس کی ٹھیک ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو گئی وہ دیندار بن گیا اللہ کی مدد کا آنا اس کے ساتھ یقینی ہے آج ہمیں بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے کہ تین چلا لگایا میں دیندار بن گیا یہ نہیں تین چلا لگا کر ہم آپ کو پہلی سیڑھی پر لاتے ہیں ابھی تو سو سیڑھیاں باقی ہیں تین چلہ ہم لگواتے ہیں یا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ پوری زندگی لگواتے رہے اور آج تک ہم لگواتے ہیں تو تین چلا لگا کر آدمی پورے دن پر نہیں آتا دن کی کیا ساتھی ہے اس کو تڑپ آ گئی دن کی بھی تین چلا نکلا وقت صحیح گزارا تو دین کے طور پر آگے گا مجھے دین سیکھنا چاہیے تو علم کے پاس آئے گا کوشش کرے گا مدارس میں جائے گا بچوں کو بھیجے گا زکات دے گا حج بھی کرے گا پتا چلا اسے کہ مجھے کرنا چاہیے تو یہ تین چلے پیاس لگانے کے لیے ہوتے ہیں تین چلے لگا کر آدمی جبریل بھی نہیں بنتا اور تین چلہ لگا کر آدمی پورا دیندار بھی نہیں بنتا وہ تو ابتدا ہے دیندار کب بنے گا جب اس کی زندگی میں وہ دن آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایمانیات والی لائن ٹھیک اخلاقیات والی لائن ٹھیک اللہ معاف فرمائے آج ہم عبادت تو بہت کرتے ہیں نیکیاں بہت کرتے ہیں لیکن گنا نہیں چھوڑتے جھوٹ بھی بول رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے غیبت بھی کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے دھوکہ بھی دے رہا ہے حج بھی کر رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے بے وقوف بھی بنا رہا ہے اور عمرہ بھی کر رہا ہے لوگوں کا مال ہڑپ بھی کر رہا ہے اور جو ہے لمبے لمبے سفر بھی کر رہا ہے یہ پوائنٹ میرے ذہن میں رکھنا آپ کو کڑوی لگے گی لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج نیکیا کرنا آسان ہے گنا کا کرنا مشکل ہے گنا کو چھوڑنا مشکل ہے اور تقوی کم ملتا ہے نیکیا کرنے سے نہیں ملتا گناہوں کو چھوڑنے سے ملتا ہے پہلے گنا چھوڑو ایک آدمی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے ڈاکٹر کیا کہے گا یہ دوائی لیجئے اور پرہیز کیجئے واکنگ کرو پرہیز کرو میٹھی چائے مت پیو مٹھائی مت کھاؤ پرہیز کرنا آپ پر ضروری ہے اور یہ دوائی لو تو دونوں کام کرنے ہوں گے اس کو لیکن کوئی آدمی صرف جو ہے دوا لے رہا ہے پرہیز نہیں کر رہا میٹھی چائے خوب پیتا ہے یہ کہ مٹھائی خوب کھاتا ہے ارے بھائی تجھے بیماری ہے یہ نا اللہ ہے اللہ شافی ہے اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ تیری نہ ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے اپنی صحت کا خیال کر میٹھی چائے مت پی شربت مت پی لیکن ہر مجلس میں شربت ہر مجلس میں مشروبات یہ میٹھے میٹھے پیڑ پی رہا ہے اور اسی ڈائبٹیز کی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ خودکشی کی موت مرا خودکشی کی موت کیوں مرا جب اسے پتا ہے کہ زہر ہے میرے لیے خودکشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی آدمی اپنے آپ کو گولی مارے ہوئے خود کوئی آدمی اپنے آپ کو لٹکا دے ہوئے خودکشی ہے نہ وہ تو ایک, شکل ہے اس کی آپ کو ڈاکٹر منا کر رہا ہے کہ آپ میں یہ بیماری ہے پرہیز کرو پرہیز کرو پرہیز کرو اس کے باوجود آدمی جو ہے کوئی خیال نہیں رکھتا مر رہا ہے یہ مرنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے اسی طریقے میرے یہ دین ہے معلوم ہے کہ بھائی گنا کرنے سے یہ ہوتا ہے غیبت کا غیبت کی سزا ہے کہ جھوٹ کی سزا ہے لانت اللہ علی القاذبین اللہ نت اللہ علی القاذبین جھوٹے پر اللہ کی لانت غیبت کرنے والا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم آنکھوں کا زنا کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم کسی کا مال ہڑپ کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم نہیں چھوڑ رہا پھر میں کہ اللہ کے نزدیک یہ آدمی مقبول نہیں بنے گا مقبول اسی وقت بنے گا نیکیا بھی کرے گناہ بھی چھوڑے نیکیا بھی کرے گناہ بھی چھوڑے نیکیا بھی کرے گناہ بھی چھوڑے کے اندر یہ چیز تھی مجھے نہ صرف ایک آیت کا مطلب سمجھا دو آپ مولوی لوگ ہو بھیا آپ حضرات علماء ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا کہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ ملمی بِمَا أَنزَلَ انزل فلاح هُمُ الْكَافِرُونَ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اب کہاں علماء کہنے جائیں گے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث موضوع ہے اللہ کیا کہہ رہا ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کرو گے وہ کافر ہے وہ فاسق ہے وہ ظالم ہے ایک ہی رکو میں سر معاہدہ میں یہ تین باتیں اللہ نے آگے پیچھے اللہ نے کہی ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزارو اب میں یہ نہیں رہا سارے مسلمان کافر ہو گئے لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے کیا دلیل لاؤ گے آپ زیادہ زیادہ یہ کہو کہ یہودیوں کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہودیوں کے بارے میں اگر کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جھوٹ بولو وہ تو مسلمان کے لیے بھی تو مت بولو اسی لیے ابن تیمیا کہا کرتے تھے کہ روزانہ اللہ کے سامنے ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا نماز میں کیا کہتے ہیں کنا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں ابن تیمیا کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے آدمی سوچے کہ میں اللہ کی عبادت مکمل کر رہا ہوں میں اللہ سے مکمل مدد مانگ رہا ہوں میرے دل میں حب مال ہے یا حب اعمال ہے یہ ایمان والی مایا ہے اس لیے اسے بنانا ضروری ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموع میں ایک بات فرماتے تھے اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے جو ایمان اس مسلمان کو حلال پر کھڑا کر دے اور جو ایمان اس مسلمان کو حرام سے روک دے وہ اندر کی مایا روکے گی وہ اندر جو روحانی کرنٹ ہے وہ روکے گا ظاہر کی تدبیریں نہیں روکے گی کہ پولیس کا پولیس کا ڈنڈا نہیں روکے گا وہ اندر کی مایا روکے گا آج مولانا عبد الرحمان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی میرے استاد ہیں کاکوسی فجر کی نماز میں میں وہی تھا فجر بعد وہاں مدرسے میں بیان کیا الحمدللہ للہ سارے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے ان کے ابا کہ زندگی بھر کبھی بھی ان کی کوئی بھی نماز بغیر تکبیر اولا الا کے نہیں ہوئی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچ تھے بوڑھے تھے جاہل تھے انپڑھ تھے لیکن یہ تخوا تھا میں نے جب جب سے میں نے ہو سنبھالا ہے مولانا عبد الرحمان صاحب نے کہا ان کے بات کا مجھ پر بڑا اثر ہوا کہ تھے جی، آج ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہوشیار ہو گئے تو جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اگر تکوا نہیں ہوتا وہ بھٹک جاتا ہے تکوا ہوگا تکوا اسے پکڑ کے رکھے گا جیسا ملے میں باورا بھٹک گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَطْبَعُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَحْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْهَدْ او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون بہت بڑے مولوی صاحب تھے اور بہت بڑے مقرر تھے ہزاروں آدمی ان کی تقریر سنتے تھے یہ نہیں ہے کہ مولی صاحب نہیں تھے نا نا نا ہمیشہ یاد رکھنا ہماری بات سے کوئی اگر دین پر آ گیا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم اچھے ہیں میری بات سے کوئی دین پر آیا یہ دلیل نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں میرا دین میرے ساتھ ہے اس کا دن اس کے ساتھ ہے کوئی بات میں اچھی بتا دوں یہ دلیل نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں نہ ہاں میری زندگی میں دین ہے کہ نہیں وہ دیکھا جائے گا ورنہ صرف سکھانا تو ابو ہریرا کو آیا تھا کرسی سکھانے والا شیطان تھا شیطان تھا تو نہیں تھا کیا ابو ہریرا کو آ کرسی کا مذیبہ کس نے سکھایا شیطان نے سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا ابو ہریرا نے کہ حضرت وہ مجھے وسیبہ سکھا گیا ہے تو آپ نے فرمایا جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا جھوٹا کہ بات صحیح بتا گیا تو اللہ کا جو معاملہ ہے وہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا اللہ کا معاملہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ایک سوال ہے بے ہمارے مومن کتنے ہیں ماشاءاللہ دیکھو مسجدیں کتنی ہیں ہمارے یہاں مدارس کتنے ہیں چلو یہ علاقہ چھوڑو سارے ہندوستان میں دیکھو مدارس کتنے ہیں وہ تو چھوڑو سارے دنیا میں دیکھو مدارس کتنے ہیں آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتی قرآن ہمارے پاس ہے نماز ہم پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں رمضان میں ماشاءاللہ اتنے عمرے والے آتے ہیں اتنے آتے ہیں اتنے آتے ہیں وہاں دونوں حرم جو ہے بھرے رہتے ایک ایچ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اتنا رش ہوتا ہے تو امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ امام کے آگے بھی نماز ہو جائے گی مالکیا کے مسئلے پر وہ اعلان کرتے ہیں حرم میں جگہ ہی نہیں ان کا جائے گا آدمی تو بولے امام کے آگے پڑھ لو دلیل میں مالکیا کا مسلک بتا دیتے ہیں امام خود اعلان کرتا ہے حرم شریف میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں آدمی کہاں جائے تو عبادت کا تو یہ حال ہے زکات بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں جماعت کی نقل و حرکت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ایک وجہ ہے اللہ کی مدد اس لیے نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں مومن نہیں ہیں مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں مومن کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے اور کیا فرق ہے مومن وہ مسلمان کون ہے جس کا نام اسلام کا ہو جس کو نماز پڑھتے دیکھیں مسجد میں آ رہا ہے حج کر رہا ہے اسلام کے طریقے مطابق شادی کر رہا ہے روزے رکھ رہا ہے ظاہری اعمال یہ مسلمان اور مومن کون ہے جس کے دل کے اندر ایمان کی حقیقت ہو اور اس کا فیصلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اللہ کس کا فیصلہ مسلمان کا فیصلہ تو سب ہم سب کریں گے بھائی یہ کون ہے کہ مسلمان ہے چلو بھی بیٹی کے ساتھ شادی کر دو بہن کے ساتھ شادی کر دو اس کے ساتھ اسلامی معاملہ کرو سب کچھ لیکن جو اللہ کی مدد آئے گی

ملا تین والا تازن بان لال ان کن تم مسلم ان کن تم منی گھبراؤ مت ٹینشن مت لو سر بلند رہو گے کب جب تم اگر تم مومن ہو ہوا وہ امن قل کلم تمین بلا قولوا اسلمنا اسلم تم مسلمان ہو تم مومن نہیں ہو الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ہو نل اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون اسلام کے ظاہری اعمال تو کوئی بھی کرے گا ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اندرا گاندھی کے زمانے میں ایک جاسوس دو سال تک رہا شنکر اس کا نام تھا کیا نام تھا بھائی شنکر دو سال تک سفر میں ہزر میں ہم چھوٹے تھے تو ہم کو چاکلیٹ بھی لا کر دے ہوئے تو ہم کو بہت اچھا لگے دیکھنے کے لیے کہ کیا باتیں کرتے ہیں دو سال کے بعد اس نے بتایا کہ مجھے تو حکومت نے بھیجا تھا تمہارے ساتھ رہا لیکن اب پتا چلا کہ یہ ایمان اور اسلام کا مذہب بہت اچھا ہے میں مسلمان ہونے کے لیے مومن ہونے کے لیے تیار ہوں کلمہ پڑھا ہوں اور رپورٹ بھیجی رپورٹ تو دینی پڑے گی کیا دیکھا مولانا عمر صاحب نے کیا بیان کیا کیا تو اسے رپورٹ بھیجی رپورٹ میں کیا لکھا میں دو سال ان کے ساتھ رہا لیکن یہ یہ جو ہے مولانا صاحب یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں بیس کے جو ہے تمہارے لیے چھوڑ رکھی ہے اس کے اوپر باتیں نہیں کرتے رپورٹ میں اس نے لکھا نماز بھی پڑھے قرآن بھی پڑھے ابا کو تہذیب میں بھی اٹھا لے اور ابا کا بہت بڑا محتمد محتمد ہوتا ہے ایک آدمی محتمد ابا اس کے بغیر چلے نہیں میں ہوں بھائی کو بھائی اس کا نام بھی یاد نہیں رہا کیا نام تھا حامد نام تھا یا احمد کچھ بھی نام رکھا تھا اس نے اور وہ برابر چلتا رہا اور ہم کیوں ہم کو کیوں ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کوئی آئس کریم دے دے رہے تو بہت اچھا بھائی ہدیہ مل گیا فروٹ لا کے دے دے تو ظاہر تو یہ ہے کہ مسلمان کا کام کر رہا ہے لیکن اسلام نہیں ہے کیونکہ ایمان وہ تو اندر کا اندر کا نور ہے اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی جب تک حقیقت نہیں ہوگی گاڑی نہیں چلے گی مولانا عبد الرحمان صاحب نے جب مجھے کہا تو مجھے بہت ہی یعنی دل میں چوٹ پڑی کہ دیکھو ان پڑھ آدمی ہے جاہل آدمی ہے بھلے مول صاحب مارا باوا ہوتا یوں نے زندگی بھر میں نے دیکھا ہے کہ آزاد کے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا انتقال میں ایسا ہوا عشاء کی اذان دی عشاء کی نماز پڑھی کھریاسنا میں اور پھر جو ہے رات کو بارہ بجے ان کا انتقال ہو گیا العبرت بالخواتین ہم سے تو اچھا اور اب تک مولانا عبد الرحمان صاحب بھی یہ معذوری کے باوجود پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں یہ اندر کا ایمان حرم شریف میں ہم ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں تو فجر کی نماز کے لیے نمازوں میں اکثر جاتے ہیں لیکن الگ الگ ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں مغرب میں کوئی لے جاتا ہے عشاء میں کوئی لے جاتا ہے فجر میں ایک ہمارا پاکستانی ساتھی ہے دوست ہے وہاں وہ روزانہ فجر میں لے جاتا ہے فجر میں میں برابر دیکھتا ہوں بوڑھے بوڑھے ہوں بوڑھے بوڑھے چل نہیں سکتے دو دو لاٹیاں ہیں آہستہ آہستہ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں گسیڑتے ہوئے کتنا دور چلنا پڑتا ہے حرم جو جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے گسیڑتے ہوئے تو میں نے ایک مرتبہ کہا بھائی تم تکلیف کیوں کر رہے ہو یہ کہا اس قبر والے نے فجر کے بارے میں کیا کہا ہے حضر کے روزے کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہہ رہا ہے کہ تم تو مولوی صاحب ہو تمہارے بیانات ہم سنتے ہیں عربی میں سنتے ہیں لیکن اس قبر والے نے فجر کے بارے میں کیا کہا ہے میں اس لیے گھسیٹتا ہوا بھی آ جاتا ہوں تاکہ مجھے اس قبر والے کی سفارش ملی میری شفاعت کرے یہ اندر کا ایمان اس کے بغیر وہ وہ نہیں رہے گا بات ایسا کہتے تھے کہ قرآن نہ ہوتا تو میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا قرآن ہے تو میں زندہ ہوں سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا قرآن سننے میں اگر آپ کو مزہ آتا ہے سمجھ لو گے آپ کا دل زندہ ہے اور اگر قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا سمجھ لو گے آپ کا دل مردہ ہو گیا ہے دینی مجلسیں اگر اچھی لگتی ہیں تو سمجھ لو گے آپ کا دل زندہ ہے اور اگر دینی مجلسیں بوجھ پڑ رہی ہے سمجھ لو گے آپ مر چکے ہو اس لیے دعا کیا منگوائی اللہ ہمیں انسل ایمان اللہ و ون اللہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے کہ یہ ایمان مجھ سے تو چھین مت لینا مجھ سے چھین مت لینا یہ نعمت ہے ظہر کی نماز کے لیے جا رہے تھے ایک مدینہ منورہ کا بہت بڑا آفیسر بہت بڑا آفیسر یعنی ٹاپ لیول کا اس کی کار بھی بہت اچھی اور لوئیں چل رہی تھی لوئیں مدینہ میں لوئیں بہت چلتی ہے بہت گرم گرم ہوائیں چل رہی تھی زہر کی نماز کے اوپر اور وہ شیشہ اتارے ہوئے اور اپنا رومال یوں لپٹے ہوئے وہ جا رہا تھا اس نے دیکھ لیا کہ شیخ جا رہے ہیں فوراً کار روک شیخ شیخ شیخ حرم حرم حرم ہاں اب ساتھ چلتے ہیں بہت اچھا اب جب میں بیٹھا اب ہم ہندی وہ مدنی تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا بھائی بہت دن چل رہی ہیں گرم ہے آپ ایئر کنڈیشن چالو کیوں نہیں کرتے یہ میں نے ساتھی تھا میں نے کہا بھائی شیشے اوپر چڑھاؤ ایئر کنڈیشن چالو کرو ابھی تو حرم پہنچتے پہنچتے دس منٹ لگیں گے ہم کو پارکنگ کرو گے پھر اوپر لے جاؤ گے پھر لاؤ گے تو وقت لگے گا تو اس نے جواب کیا دیا رویا اور رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ حدیث میں میں نے پڑھا ہے من صبر لاوا جو میرے مدینہ کی گرمی کو برداشت کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا یہ ایمان من صبر اعلی جو میرے مدینے کی گرمی کو برداشت کرے گا اس کو لوگوں کو برداشت کرے گا حالات کو برداشت کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا اب ہم تو ہر وقت آفیسوں میں رہتے ہیں یہی ایک وقت ہوتا ہے میں نے کہا بس بس بس تو نے میرا ایمان میرے ایمان کو حرکت دی تھی ہے میرا شاگرد بھائی ہے میرا شاگرد اور مجھ سے آگے کی بات کر رہا ہے کہ من سور اعلی لاوا یہاں اس کو ایمان کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا انتقال کا وقت قریب آیا حضرت عثمان مال لے کر آ رہے ہیں ایمان ایمان سیکھو ایمان کو پکاؤ چپ کے چپ کے اللہ سے باتیں کرو مدینہ منورہ میں وہاں عورتوں میں بیان کیا میں نے کہا سبحان اللہ ہم جی جو ایک مرتبہ پڑھ لے تو جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے اور یہ عہد پہاڑ عہد پہاڑ کے دامن میں بیانات ہوتے ہیں وہاں لوگ کافی ہمارے ٹھہرے ہوئے ہیں عہد پہاڑ کے دامن میں اور یہ تم ایک مرتبہ سبحان اللہ جو ہم بھی پڑھو یہ عہد پہاڑ جو ہے اس سے اس کے وزن کے برابر اللہ نے کیے دیتا ہے اب یقین بیان کر کے ہم روانہ ہونے لگے کار میں بیٹھے ایک بچی آئی بھاگی بھاگی شیخ شیخ شیخ یا شیخ ابش رک یا شیخ خوشخبری دیتی ہوں میں نے کہا بولیے کیا ہے خوشخبری یہ کہا میں نے پچاس درخت کھجوروں کے جنت میں لگائی آپ نے کہا سبحان اللہ دی جو ایک مرتبہ پڑتا ہے جنت میں پچاس کھجوروں کے درخت لگ جاتے ہیں میں نے پچاس لیے یعنی پچاس مرتبہ سبحان اللہ دہم دی میں نے پڑھ لیا روانہ ہونے لگے اس کی بڑی بہن آئی وہ بڑی بہن نے کہا کہ شیخ سے اس نے تو پچاس لگائے میں نے سو لگا لیے اس کی ماں کھڑی تھی اس کی بہنیں کھڑی تھی اس کا باپ کھڑا تھا اس کے بھائی کھڑے تھے تو ہم نے پھر کہا مبارک مبارک مبارک بحق نون و یاسین و تبارک ان کو مبارکباد دیجیے کہ مبارک مبارک مبارک بحق نون و یاسین و تبارک کہ اللہ مبارک کرے تم کو یہ ایمان ہے تمہارا آج ہمارا ایمان ایسا ہے آج تو ہم کیسے ہیں ہم خود جانتے ہیں صاحب البید ادر معافی اس لیے اگر آپ دیکھو ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے اقبال کہا کرتے تھے ہندوستان والوں تمہارے بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں ہو رہے ہیں تقدیر اللہ بدل رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا یہ سوال ہوتا ہے ہمیں سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا ایمان کو ٹٹولتے رہنا اللہ کی بڑائی کو بولنا اللہ کی بڑائی کو سننا اللہ کی بڑائی کو مذاکرے کرنا یعنی یہ بتاؤں آپ کو ہمارا تو دنیا بھر میں سفر ہوتے رہتے ہیں ہم نے جو ہے زکات پر بات کی کسی جگہ ایک آدمی نے آ کر یہ کہا کہ مولوی صاحب یہ بات ہم نے کبھی سنی نہیں تھی بیس سال کی زکات میں نے الحمدللہ نکالی ہے اس کے لیے مجھے پوری ایک میری فیکٹری بیچنی پڑی میں نے میری فیکٹری بیچ دی کئی بات اللہ کا حکم میں کیوں توڑوں ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا اب مجھے پتا چلا کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے میں نے ایک جگہ بیان کیا میں نے کہا مال دولت سے گھر آباد نہیں ہوتے دولت سے گھر آباد نہیں ہوتے ماں باپ کی دعا اور ان کی خدمت سے گھر آباد ہوتے ہیں وہ بات اس کے دل کو چوٹ کر گئی جا کر ماں باپ کا پاؤ پکڑ لیا رونے لگا میں نے میری زندگی ضائع کر دی میں لگا یاد رکھنا تیرے ماں باپ کی ایک دعا تیرے قیام تک کے آنے والی نسلوں کو چمکا دے گی اور تیرے ماں باپ کی بد دعا تیری قیام تک کے آنے والی نسلوں کو اجاڑ دے گی ان کی خدمت کر رب درہم ہما کمار کما رب بیانی صغیرہ عبداللہ اتنے عباس بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں ایک نوجوان آیا اس نوجوان نے کہا حضرت ایک فتوا پوچھنا چاہتا ہوں عبد اللہ اپنے عباس سے پوچھو اس نے کہا مدینہ منورہ میں ایک لڑکی پر میں عاشق ہو گیا فتوا پوچھ رہا ہے مدینہ منورہ میں ایک لڑکی پر عاشق ہوا کچھ گپ شپ ہوئی باتیں ہوئی میں نے اس سے کہا سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی نے کہا تو چلو میں بھی تیار ہوں میں نے اس کے ماں باپ سے بات کی ماں باپ نے انکار کر دیا پھر ایک ہفتے کا بعد پتا چلا کہ اس لڑکی کا نکاح کسی اور جگہ ہو گیا مجھے غصہ آیا غصے میں آ کر میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا بس اتنا فتوا پوچھ رہا ہوں حل من سبیل کیا معافی کی کوئی شکل ہے تو اپنے ابا جواب کیا دے رہے تیری ماں زندہ ہے نہیں خالہ زندہ ہے نہیں تو عبداللہ اپنے عباس نے کہا تم اللہ توبت نسوہا سچے پکے توبہ کر نسوہا اصل کہتے ہیں ایک درزی کو آپ تفسیروں میں دیکھنا کہ نسوہا جو اس کے کئی معنی مفسرین نے لیے ہیں ایک معنی اس کا درزی کا ہے تو درزی والی توبہ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ درزی جو ہے یہ جو کٹا ہوا کپڑا یہ کپڑا جو پھٹا ہوا ہوتا ہے کٹا ہوا ہوتا ہے اس کو جوڑ دیتا ہے اس لیے اس کو نسوہا کہتے ہیں تو جو آدمی سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ سے کٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو بھی اللہ ہٹوبت نسوہا سچے پت کے توبہ کر اکثر استفاد صالحہ اچھے عمل کر اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا اب وہ تو چلا گیا لیکن جو بڑے بڑے حکا سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے عبداللہ اپنے عباس سے انہوں نے پوچھا آپ نے ماں کا تذکرہ کیوں کیا خالہ کا تذکرہ کیوں کیا تو ابن عباس رو دیے اور کہا میں نے قرآن میں غور کیا ہے حدیث میں غور کیا ہے بڑے سے بڑا گنا ہو جائے ماں باپ کا پاؤں پکڑ لے پکڑ کے ہی اللہ اس سے گنا آپ کر دے گا دعائیں بچپن میں آپ کو سنبھالا ہے سنبھالو یہ اللہ معروم نہیں کرے گا آج ہمارے معاشرے میں کمی ہے یہ ذہن میں رکھنا معاش ہمارے پاس دعا کرانے کے لیے آتے ہیں مولانا صاحب میری ماں کی عمر اسی سال کی ہوگی ذرا دعا کرنا اللہ اس کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے میں نے کہا کیا مطلب خیر کا معاملہ فرمائے آپ سمجھے خیر کا معاملہ فرمائے میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں خیر کا معاملہ فرمائے اس کا کیا مطلب اللہ مولانا دعا کرو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے یعنی اس کا مطلب یہ کہ مر جائے نے کہا مولوی تو ہے لیکن اتنے سیدھے نہیں ہم سمجھتے ہیں آپ جو دعا کرا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ خیر کا معاملہ ورن مطلب جلدی مر جاوے تاکہ جان چھوٹے نہیں یہ کرو اللہ اس کو صحت دے جب تک دنیا میں رہنا مقدر میں ہو اللہ دنیا میں رکھے جب دنیا سے جانا مقدر میں ہو ایمان کے ساتھ اللہ اپنے پاس بلائے ہمیشہ یاد رکھنا مولانا یوسف و رحمت اللہ علیہ جملہ بڑا عجیب کہتے تھے دعوت تبلیغ کے ذریعے سے ایک راستے سے دین آ جاتا ہے اور معاشرت اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے قومی رگے کٹوائی محمدی رگے جڑوائی محمدی رگو کو جوڑو قومی رگو کو کاٹو ہاں قوم رق اور محمد رد دونوں اگر مل جاتی ہیں کوئی اشکال نہیں ہے کوئی حرض کی بات نہیں لیکن محمد رد کا مقابلہ ہے قوم رد کا مقابلہ ہے قوم کچھ کہتی ہے محمد کچھ کہتے ہیں محمد کی بات کو قبول کریں گے قوم کی بات کو قبول نہیں کریں گے قوم رگے کٹوائی ہیں محمد رگے جڑوائی ہیں اس پر اعزاز ملا ہے شاہجہ مواصل ہمارا آج کل واٹس ایپ پر سبق چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس میں آج آج کا جو سبق گیا ہے وہ ساجد نماز کا گیا ہے جب مسلمان ہوئے تھے مدینہ منورہ میں تو یہ ساجد نماز اگلا سبق ابھی تو آئے گا پانچ چھ دن پندرہ دن کے بعد لیکن میں ابھی تو سنا دیتا ہوں آپ کو کہ ساجد نماز یہ مدینہ منورہ کے خاص آدمی تھے لوگوں میں تھی پورا مدینہ ان کے بعد مانتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پر بہت اعتماد تھا میں صرف مضمون قائم بیان کر رہا ہوں محمدی رد قومی رد قومی ترتیب ایک طرف محمدی ترتیب ایک طرف ہم مقدم کس کو کریں گے بھائی محمدی ترتیب یہ مومن ہے یہ پکا مانی جو محمدی ترتیب کو قائم کرے گا اور قوم بھی راضی ہو جائے محمد بھی راضی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا مقابلہ ہوگا احکامات کا مقابلہ ہوگا اور احکامات کے مقابلے میں کیا ہوگا یہ ہے کہ دل کا جذبہ کچھ کہہ رہا ہے حکم کچھ کہہ رہا ہے وہ کرنی نے علیہ وسلم کو خط لکھا اور خط میں صرف اتنا لکھا میری ماں بیمار ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ماں کی خدمت کروں یا آپ کے پاس آؤں دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ سے ملوں آپ کا چہرہ دیکھوں دل کی خواہش یہ لیکن یہ کہ ماں بھی بیمار ہے کیا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہر کس نہ آنا میرے پاس ماں کی خدمت کر ہر کس نہ آنا یہ نبی کا فتوا ہے آج ہمارے مفتیوں کا فتوا نہیں ہے یہ حضور فتوا دے رہے ہیں ہر نہ آنا تم رہو مانگو تو خواہش کیا کہہ رہی ہے نبی کے پاس جاؤ حکم کیا ہے مت آؤ مقابلہ ہوا تو انہوں نے حکم کو مانا خواہش کو چھوڑا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درجہ دیا شاباشی دی اور شاباشی کیا ملی عمر یہاں آؤ علی یا دونوں کو بلائے میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کی ملاقات اویش سے ہوگی تم دونوں اپنی مفرت کی دعا اویش سے کروانا حالانکہ کہاں عمر کہاں علی کہاں یہ جزی فضیلت ہے کہ تم دونوں کی ملاقات میرے دنیا سے جانے کے بعد اویس سے ہوگی تم دونوں اپنی مفرت کی دعا اویس کرنے سے کرو درجہ ان دونوں کو بڑا ہے ہیں عشر و بشرا ہیں لیکن وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے محمد رب کو جوڑا کون رب کو توڑا کو میرا کاٹی تو حضور کے انتقال کے بعد یہ ڈھونڈتے رہے دونوں حضرت عمر بھی ڈھونڈتے رہے اور ہر دہلی بھی ڈھونڈتے رہے لیکن اویس نہیں ملے نہیں ملاقات نہیں یمن سے قافلے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امر اس کے کچھ نشانیاں ہیں اویس کرنی جو ہے یہ میانہ میانہ شکل ہے بدسورت تو نہیں کہا کسی کو بدسورت کہنا چاہیے نہیں ہم کہتے ہیں نا بہت بھدا ہے بہت بہت بدسورت ہے بہت یہ یہ ہمارے شریر میں جائز نہیں کیوں جائز نہیں ہو اللہ کی کم کو سوار آپ کو اس نے تم کو پیدا کیا اس نے تصویریں بنائی اور تصویر اللہ نے اچھی بنائی اللہ جسے اچھا کہے ہم برا کہیں ہاں اتنا کہہ سکتا ہے بھائی میری آنکھیں قبول نہیں کرتی جو آپ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے ارے مومن ہم جائے نا جو آپ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے اتنی گنجائش ہے لیکن بہت بھتی صورت ہے بہت کالی ہے بہت بدسورت ہے یہ دیکھ تو اس نے فرما کہ وہ جو ہے میان قد ہے اس کا نام اویس ہے اور اس کے یہاں پر ایک قسم کا داغ ہے بس وہ آدمی تمہیں ملے کرنا کا ہے تم اس اس سے اپنے مفرت پہ دعا کرانا کتابوں میں لکھا ہے ڈھونڈتے رہے دونوں قافلے آتے تھے یمن سے یمن کی جماعت آئی ارے تمہیں کوئی ایس ہے نہیں ہم نے کوئی نہیں ہے کسی کا نام سنا ہے بناؤ میں اس کا نہیں ہم نے نہیں سنا تو حضرت عمر نے حضرت علی نے مشورہ کیا ارے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ ملے گا تو ملے گا تو ضرور لیکن اب جلدی ملاقات کرنی چاہیے حضور کی وسیعت ہے اپنے مفرت کی دعا ویس سے کروانا اس کو ڈھونڈے کا حضرت عمر نے کہا ڈھونڈنے کا آسان طریقہ یہ یہ ہم حج میں چلے جائیں عرفات کے میدان میں ڈھونڈے اس کو حاجی زیادہ تر عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں حج میں آئے اور عرفات کے میدان میں سارے حرام کی حالت میں ہوتے ہیں حضرت عمر نے سارے عرفات والوں کو جمع کیا سب آ گئے عرفات والے سب پہچانتے تھے کہ حضرت عمر ہے کہا شام والے کہاں شام والے کھڑے ہو جاؤ شام والے کھڑے ہو گئے آپ وہاں چلے جاؤ مصر والے کہاں سارے مصری کھڑے ہو جاؤ مصر والے وہاں بسرا کوفہ والے کہاں یہ وہاں بغداد والے کہاں دمشق والے کہاں ہیں حجاز والے کہاں یہ حجاز والے ہیں وہاں چلے جاؤ آخر میں بچ کون گیا یمن والے آپ لوگ کون ہو یہ کہ یمن والے آپ نے کہا قریب آؤ اب حضرت علی سے کہا کہ دیکھ علی میں سب سے مسافہ کر رہا ہوں تیرا کام اتنا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہے نا تو تو خالی اس کی پیٹ اور بغل دیکھتے رہنا وہ داغ والا ہے کہ نہیں ہے بات سمجھ گئے بھی میں مسافر کر رہا ہوں سب سے بس تیرا کام تو اتنا ہے کہ وہ واچ رکھنا وہ آدمی ہے کہ نہیں ہے اس سے ہمیں ملنا ہے تو آج تمہر نے یمن والوں سے مسافر کرنا شروع کیا یا یمن والوں سے مسافر کرنا شروع کیا تو شام والے مصر والے وہ سب ان کو یعنی یہ ہوا کہ بھی ان کی کیا خصوصیت ہے مسافی کی لیکن حضرت عمر کے دل میں کیا تھی بات وہ تو وہ جانتے نہیں تھے اور حضرت علی کو کہہ رہے گالی تو دیکھتا رہنا تو دیکھتا رہنا کبھی کبھار حضرت علی جو ہے یوں آگے پیچھے دیکھتے نا تو عمر یوں کون ہی مارتے آگے پیچھے کیوں دیکھ رہا ہے اس آدمیوں کو دیکھنا تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا جو کام کے لیے جمع کیا ہے سب کو وہ دیکھ تو حضرت علی کہنے لگے کہ حضرت میں یہاں بھی دیکھتا ہوں سامنے بھی دیکھتا ہوں یعنی یہ تو دیکھ ہی رہا ہوں لیکن وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کہیں وہاں پر تو کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے نہیں ملا وہ آدمی جداخ والا کہا تو وہ آدمی نہیں ملا تو حضرت عمر نے پھر یمنیوں کو جمع کیا بھائی آپ لوگ یمن سے آئے ہو ہاں تم میں کوئی اویس نامی آدمی ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہاں ہے میں اس کا چچا ہوں اس نے کہا میں اویس کا چچا ہوں تو وہ کہاں ہے اویس ورنہ حضرت آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے فرمایا ضرورت ہے مجھے اس کی حضرت وہ تو پاگل ہے مجذوب ہے تو حضرت عمر نے کہا تو پاگل ہے وہ پاگل نہیں ہے آپ مجھے صرف اتنا بتاؤ وہ کہاں ہے مجھے صرف اتنا بتاؤ میری آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں حضور کی آواز اب میرے کان میں گونج رہی ہے اویس سے تیری ملاقات ہوگی اپنی کی دعا اویس سے کروانا بہت زیادہ تحجد پڑھتے تھے بہت زیادہ مالدار تھے بہت زیادہ جو ہے جہادوں میں جاتے تھے نہیں عام مسلمان تھے عام مومن تھے ماں کی خدمت میں درجہ پہنچایا اس درجے تک پہنچایا کو کہ نبی نے شاباشی دی تو چچا نے کہا وہ عرفات میں ہی ہے تو مجھے لے چلو تو ایک آدمی اور کھڑا ہوا بھائی تم کون ہو یہ کہ حضرت میں اویس کے گھر کا پڑوسی ہوں یہ تو چچا ہے لیکن اویس کے گھر کے قریب میرا گھر ہے اس لیے میں بھی چلنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا چلو اب یہ چار آدمی ہو گئے حضرت عمر حضرت علی اویس کرنے کا چچا اور یہ پڑوسی اور گئے ڈھونڈنے کے لیے حضرت عمر حرام کی حالت میں ہے حضرت علی بھی حرام کی حالت میں ہے عرفات کا میدان ہے اور دور سے چچا نے اشارہ کر کے کہا وہ درخت کے نیچے جو کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے وہ ہے اویس کرنی وہاں جا کر بیٹھ گئے اویس کرنی کو پتا چلا کہ کچھ لوگ آئے ہیں پہچانتے نہیں دے گا تو تمر کون ہے پہچانتے نہیں دے گا تو علی کون ہے نہیں پہچانتے تھے کہ کون ہے یہ لوگ اپنے چچا کو پہچانتے تھے اپنے پڑوسی کو پہچانتے تھے جہاں بیٹھے تو پھر حضرت علی نے اشارہ کر کے کہا کہ حضرت یہی ہے اور داغ دکھایا دیکھو یہ رکو کر رہا ہے یہ داغ دکھائی دے رہا ہے نے کہا تھا یہی ہے حضرت علی کو ذمہ داری دی تھی دیکھنا وہ نشان ہے کہ نہیں ہے کہا یہی ہے حضرت عمر کو دکھائے اچھا وہ اویس کرنے کو پتا چلا کہ کچھ لوگ آئے تو انہوں نے بھی نماز جلدی جلدی پوری کی پوری کرنے کے بعد حضرت عمر نے مسافر کیا اور کہا آپ کا کیا نام ہے حضرت عمر پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو سب ہیں تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے یہ حضرت عمر نے کہا ساتھ میں تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے عبداللہ تو سب ہے اللہ کے بندے یہ تو سب ہے کرنے کو غصہ آیا آپ کون ہیں انٹرویو انٹرویو لینے والے مجھے پوچھنے والے تب چچا نے کہا یہ حضرت عمر ابن خطاب ہے او ہو دانتوں میں پسینے آ گئے میں پسینے آنے کا مطلب ایک دم سے گئے او ہو مر خطاب میرے پاس میرے پاس ہو اور یہ علی او ہو اتنے بڑے لوگ کہ جن کے بارے میں حضور نے کیا کیا کہا ہے یہ میرے پاس ادب کے ساتھ اویس کرنے کے ہوئے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ فرمایا تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے پر میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے فلط عمر نے کہا حضور کو تو نے خط لکھا تھا انہوں نے کہا میں نے لکھا تھا کیا لکھا تھا تو کہا یہ یہ لکھا تھا میں آنا چاہتا ہوں تو حضور نے یہ جواب دیا تھا یہ کا جواب دیا تھا پر میں جواب دینے والا ہی علی حضور تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے حضور تو تھے تو لکھوا دے کسی سے بھائی جواب دے دو یہ جواب دے جواب دینے والا یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو وصیت کی تھی کہ اویس کرنے سے تم دونوں کی ملاقات ہوگی تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا ہوس کرنے سے کروانا تو تم میرے لیے مغفرت کی دعا کر کرنے رو دیے حضرت میں کہا آپ کا جو میں وسیعت ہے تو بس کرنے نے دعا مانگی ہے اللہ عمر کی مغفرت کر حضرت علی نے کہا میرا بھی نام لیا تھا اے اللہ علی کی مغفرت کر پھر دونوں نے کہا جب تو ہماری مغفرت ہمارے لیے دعا مانگ رہا ہے پورے عرفات والوں کے لیے دعا مانگ اے اللہ جتنے عرفات میں ہیں سب کی مغفرت کر یہ درجہ ملا کئی پر مل رہا ہے درجہ بہت زیادہ جہاد میں جاتے تھے بہت کم نام ان کا ملے گا جہاد میں جانے والوں میں یہ بہت کتابیں لکھی تھی کہ بہت بڑے اور فضائل ہیں ان سے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ان کے یہاں تک پہنچایا بلکہ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کے میدان میں جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو اویس کرنے سے بھی کہا جائے گا جنت میں جاؤ جہاں جنت کے دروازے پر کھڑے رہیں گے فرشتے روک لیں گے یا اویس محلن آپ نہیں جا سکتے ارے میرا پروانہ ہے میرے پاس ٹکٹ ہے بورڈنگ پاس ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمانا اللہ نے منع کیا ہے تم نہیں جا سکتے اور کرنی وہاں گھبرائیں گی کہ مجھے کیوں روک لیا جنتی جا رہے ہیں جنتی جا رہے ہیں جنتی جا رہے ہیں جنتی جا رہے ہیں اور یہ کھڑے کھڑے یہ تشویش میں ہے کہ بھائی مجھے کیوں روکا کیا چوک ہوئی اخیر میں اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ویسٹ سے کہہ دو جتنوں کے بارے میں وہ سفارش کرے گا میں اس کی سفارش قبول کروں گا جو جہنم میں جتنے بھی بارے میں سفارش کرے گا میں اسے قبول کروں گا چنا جو ویس کرنے کہیں گے فلاں کو بھی نکال فلاں کو بھی نکال فلاں کو بھی نکال فلاں کو بھی نکال فلاں کو بھی نکال یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ایک درجہ مل رہا ہے یہ کہیں پر مل رہا ہے ماں کی خدمت پر ماں باپ کی خدمت پر آج ہمارے معاشرے میں یہ کمی ہے ان کمیوں کو دور کرو زبان کو دیکھو میری میرا آج کا سبق پٹن والوں کے لیے آج کا سبق پٹن والوں کے لیے ایک جملہ یاد رکھنا زندگی پر کام آئے گا زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے آدمی کروڑ گنا کرے اور زبان کا کڑوا بول بولے یہ کروا بول اسے جہنم میں لے جائے گا کروڑوں گناہوں پر یہ بھاری ہے کڑوا بول اس لیے کڑوے بول مت بولو میٹھے بول بولو پانی رگے کٹوائی محمد رگے جڑوائی میں اس پر قصہ سنا رہا تھا حضور سے جب غزل ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساجب نے کو بلایا اور ساجب نے کو بلا کر کہا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں مشرقین خندق کے لیے وہاں سے آ رہے ہیں اور بہت ہتھیار لے کر آ رہے ہیں یہ نیت لے کر آ رہے ہیں کہ پورے مدینے والوں کو ختم کرو اور یہ نیت لے کر آ رہے ہیں کہ سب بال بچوں کو لے کر آؤ یعنی ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے اس لیے میری رائے یہ ہے یہ بن مواد سے مشورہ کر رہے علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ہم میٹنگ کریں اس مجلس میں میں بھی شریک رہوں شاہج نواز تم بھی شریک رہو اور ان سے صرف اتنی میٹنگ کرنی ہے کہ وہ یہ مشرقین آ رہے ہیں وہ تو سب باہر کے ہیں مکہ والے ہم تو ایک ہی بستی میں رہتے ہیں یہود مسلمین اوس حضرت وہ آئیں گے تو یہودی صرف ہمارا ساتھ دیں ان کا ساتھ نہ دیں بس اتنی میٹنگ کرنی ہے شاہج وہاں چودھری آدمی تھے یہود بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اوس والے بھی بڑا مانتے تھے حضرت بھی بڑا مانتے تھے سب ان کو بڑا مانتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مواد نے کہا کہ حضرت مجھے تھوڑا سا ٹائم دو میں یہودی کو علماء کو جمع کروں یہودی سعد ابن سادم کے ہر فیصلے پر تیار ہو جاتے تھے میں جمع کر کے وقت لے کر آپ کو لے جاتا ہوں چنانچہ کے ٹائم لیا ایک باغ میں سب کو جمع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی بھائی مشرقی نے مکہ آ رہے ہیں ہم ایک ہی بستی کے رہنے والے ہیں ہم مل جل کے رہیں جب وہ آنے تو تم ان کا ساتھ مت دینا یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ نہیں دیں گے لیکن ہمیں ملے گا کیا یہ تو پیسوں کے پجاری ہوتے ہمیں ملے گا کیا تو آپ نے فرمایا ہم ہماری کھجوریں دیں گے تم کو وہاں جو معاملہ ہوتا ہے جیسے آج کل عرب پیٹرول پر اپنی تجارت کرتے ہیں تو مدینہ والے کھجوروں پر کرتے تھے ہماری کھجوریں جو سال کی نکلے گی اس میں اتنی کھجوریں ہم تم کو دیں گے کیا ہو گئی بات ایگریمنٹ ہو گیا ایگریمنٹ میں سادی میں وہاں کے دستخط ہو گئے بات پکی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی واپس آ گئے مشرقین کو پتا چلا وہاں مکہ میں کہ حضور نے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے تو انہوں نے دو چار آدمیوں کو چپکے سے بھیجا اور یہودیوں سے کہا کہ دیکھو یہ مسلمان بہت پریشان کر رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہمارا ساتھ دو تو ہمارا ساتھ دو گے تو ہم دونوں مل کر مشرق اور یہود مل کر مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیں گے یہاں سے یہودی نے کہا ٹھیک ہے ہمیں دو گے کیا سمجھ گئے دگلی پالیسی یہاں سے تو لیا مسلمانوں سے تو بھائی ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہمیں کیا دو گے تم تو انہوں نے کہا ہم کھجورے دیں گے بھائی تمہارے پاس یہاں کھجورے تو ہیں نہیں کہ تم ٹینشن کیوں لیتے ہو آپ تم کو تو کھجوروں کی ضرورت ہے ہم تم کو کہیں سے کھجورے دیں گے تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان جو کھجورے دے رہے ہیں اس سے ڈبل کھجورے دو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے آپ سمجھ گئے میری بات ڈبل یہ مشرقین نے کہا کہ ڈبل دیں گے اب وہاں ایگریمنٹ کر لیا یہاں حضور کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا وہاں بھی ایگریمنٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ تو ایسا ہی کیا انہوں نے تو میں بات پر سمجھا رہا ہوں یہ قصہ کائم پر سنا رہا ہوں محمد رف قومی رف محمد رف کو جوڑو قومی رف کو کاٹو محمد ترتیب پر چلو قومی ترتیب ختم کرو ہاں قومی ترتیب محمد ترتیب اگر میل ملاپ ہو جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن مقابلہ ہے کون ایک طرف ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اپنے خیمے میں حضرت عائشہ کے کمرے میں بہت ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے کسی نے آ کر صاجب نے مواز سے کہا کہ حضرت حضور بہت ٹینشن میں ہے تو سعد نے معاذ نے کہا کہ کیا ہوا یہ کہا کہ تو آپ جا کے پوچھو سعد میرے معاذ آئے حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا حضرت بہت ٹینشن میں کیا بات ہے یہ فرمایا ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ اس کا تو انہوں نے بائی کٹ کر دیا آپ نے فرمایا حضرت یہ نہیں ہو سکتا میرے ہوتے ہوئے وہ نہیں کر سکتے یہ پہلے ہو گیا انہوں نے تمہارا بھی خیال نہیں رکھا نے بعد نے کہا کہ اتنے سالوں سے میں ان کی شادیاں کرواتا ہوں ان کے جھگڑے نمٹاتا ہوں ان کا تو بہت سن یہ میرے خلاف چل ہی نہیں سکتے آپ نے فرمایا تم جاؤ تحقیق کرو سات مجھے مواد بھاگے بھاگے آئے یہودیوں کے پاس بھائی آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کون سا ایگریمنٹ ارے حضور کو لیبر میں آیا تھا اور کھجورے دینے کا معاملہ ہوا تھا آپ ہمارا ساتھ دو گے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو یاد نہیں یہود کہنے ہمیں تو یاد نہیں ساتھ میں مجھے لکھا ہوا تو گے یہ ہمارے تمہارے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں تو ساتھ ابن مواز نے ان کے سامنے ہی وہ اگریمنٹ پھاڑ دیا اب تمہارا ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں تم اپنی جگہ ہماری جگہ حضور کے پاس آئے تو حضور سے آ کر کہا کہ حضرت بات صحیح ہے ہم نے ان کا ایگریمنٹ ختم کر دیا تو حضور نے فرمایا ابن مواد ان کا ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا مدینہ میں ہم تو بہت کم ہیں تھوڑے ہیں یہ وہ بھرے ہوئے ہیں اور یہ جو وہاں سے مکہ والے آ رہے ہیں وہ بھی بھرے ہوئے آ رہے ہیں سب تو ہم کہاں جائیں گے تو ابن مواد نے کہا کہ حضرت آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ جب وقت آئے گا دیکھیں گے اب ٹینشن نہ لیں خیر خندق کا معاملہ شروع ہوا جب خندق کا معاملہ شروع ہوا تو ساز میرے بعد ایک دعا کرتے تھے دعا سنو ایک دعا کرتے تھے اے اللہ یہ میری قوم تو نہیں ہے لیکن میری قوم جیسی ہے کہ میں نے ان کو اپنے قوم جیسا سمجھا ہے اے اللہ جب تک قومی رنگ نہ کاٹوں اور محمدی رنگ نہ جوڑوں تب تک میری موت نہ آئے مجھے زندہ رکھنا جب تک کونے رنگ نہ کاٹوں اور جب تک یہودی کے رب میں نہ کاٹوں حالانکہ یہ یہودی نہیں تھے ابن معاذ یہ تو اور تو والے تھے لیکن وہ اپنے قوم کی طرح سمجھتے تھے اس لیے جملہ کہا جب تک میں قومی رنگ نہ کاٹوں محمدی رب نہ جوڑوں تب تک جو ہے میری موت نہ کتابوں میں لکھا ہے اسی غزل میں خنڈک کی محبوب پر انہیں تیر لگا سعد ابن معاذ کو خود نکلنا شروع ہوا اب مرے تب مرے اب مرے تب مرے اب مرے تب مرے کھڑے ہو کر دعا مانگی یا اللہ میں دل کا صاف ہوں گھیرا پھیری والا نہیں ہوں مومن ہوں میرے خون کو روک دے جب تک میں رگ کاٹوں محمد رگ میں جوڑوں میری موت نہ آئے تب تک تو مجھے موت مت دینا خون رک گیا جب فوارا نکل رہا تھا وہ رک گیا خندق ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے آپ کو پتا چلا کہ سعد ابن مواز کی طبیعت بہت خراب ہے تو آپ نے ان کے لیے مسجد نبی میں ایک خیمہ نصب کروایا اس کی خدمت کے لیے دوا دارو کے لیے بھائی تیر لگا ہے اس کو زخم گہرا زخم تھا اور سعد ابن مواز کرا رہے تھے اب جب مدینہ پہنچے حضرت جبریل لائے حضرت اللہ نے بھیجا ہے آسمان کے فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے اپنے ساتھیوں سے کہے کہ وہ بھی ہتھیار نہ اتارے مشرقین کا تو معاملہ ہو گیا صفائی وہ تو چلے گئے سب ہار کے اب یہ یہودی کا معاملہ بھی حل کریں اور جہاں دونوں قرے گا وہاں جائیں ان کا مسئلہ بھی حل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبری میرے ساتھی بہت تھکے ہوئے ہیں میرے صحابہ بہت سردی کا زمانہ تھا تھکے ہوئے ہیں میرے ساتھ فرمایا کہ حضرت قربانی پر قربانی ہمارے والد صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے تین چلا دے کر آیا اور تقاضا ہے فوراً نکل تو نکل جائے تو اللہ اس کے ساتھ وہ مدد کرے گا جو خندک کے موقع کے اوپر اللہ نے صحابہ کے ساتھ کی تھی تھکے آ رہے آئے خندق سے ابھی گھروں پر پہنچی بھی نہیں ہے جبریل کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار نہ اتارے حضور نے جمع کیا کون تیار ہے دلی تیار ہو گئی میں تیار ہوں اور کون تیار ہے فلا فلا فلا فلا سب تیار ہو گئے حضور نے کہا جاؤ بنو قریضہ جاؤ وہاں جا کر پڑاؤ ڈالو ان کا گھیرا کرو یہ یہودیوں کا قلعہ تھا میں روزانہ مدینہ منورہ میں جب ہوتا ہوں تو میرا ناشتہ بنو قریضہ سے آتا ہے سمجھ گئے تو میں ان کو کہتا ہوں یار یہودیوں کی بستی سے ناشتہ کیوں لاتے ہو تم تم یار کسی عہد کے باہر جلاؤ ساتھ ہی ناشتہ جو لاتے ہیں تو وہاں تو میں کہتا ہوں یار کہ جی تم یہودیوں کی بستی سے کیوں لاتے ہو ناشتے میرے لیے عہد پہاڑ کی طرف سے لاؤ کوبا سے لاؤ یا قبلتین سے لاؤ وہاں سے ناشتہ لاؤ بولے بولے نا وہاں سب سے اچھا ناشتہ ملتا ہے تو میں نے کہا تم کو وہی جگہ ملی بولے اب تو یہودیوں کی نہیں ہم تو مسلمانوں کی ہے یہ بنو قریضہ کی وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھنا تم جاؤ اثر کی نماز وہاں جا کر پڑھنا یہ حضور نے کہا اثر کی نماز جلدی چلو جلدی چلو اثر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا اب صحابہ روانہ ہوئے بیچ میں سورج گرو ہونے لگا یہ قصہ صرف میں اس پر سنا رہا ہوں محمد رنگ جوڑو قومی رکھ کاٹو محمدی ترتیب پر چلو قومی ترتیب کو چھوڑو قوم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا محمد کا مسئلہ ہے یا دین کا مسئلہ ہے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک ہم کو ایک ایک کے حوالے کر دے گا محمدی ربو کو جوڑو قومی رگوں کو کاٹو اب جا راستہ راستے میں سورج غروب ہونے لگا صحابہ میں اختلاف ہو گیا بات کیا کہنے لگے کہ سورج غروب ہو رہا ہے ہم تو نماز پڑھیں گے اصل بعد نے کہا کہ نہ حضور نے کہا تھا وہاں جا کے پڑھنا ہم تو وہاں جا کے پڑھیں گے تو بعض نے رستے میں پڑھ لی بعض نے وہاں جا کے پڑھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دن کے بعد دو دن کے بعد سب بنو قریضہ اندر ہے قلعے میں ہے اب تک ان کے قلعے کے کچھ آثارات موجود ہیں بنو قریضہ کی یہودیوں کی اب تک نشانات موجود ہیں سب اندر کھانا بھی اندر ہتھیار بھی اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھائی دیکھو یا تو تم مسلمان ہو جاؤ ہماری بات مانو ہمارے بھائی ہو ہماری طرح زندگی گزارو نہیں تو پھر مدینہ منورہ چھوڑنا پڑے گا تمہیں مدینہ سے آپ لوگ نکل جاؤ یہودیوں سے کہا اب وہ یہودیوں نے سب نے اندر اندر مشورہ کیا کیا کریں کیا کریں چالا تو ہے تو انہوں نے جو ایک حضور سے کہا اوپر چڑھ کر ہم آپ کی بات مانیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ ابو لبابا کو ہمارے پاس بھیج دو ہم تھوڑا مشورہ کریں یہ ابو لبابا بہت سیدھے سادے صحابی تھے بہت سیدھے سادی صحابی بھولے بھالے ان کو بھیجو ہمارے ان سے تعلقات ہیں ہم تھوڑا مشورہ کریں گے ان سے تو حضور نے کہا اے بولو بابا اے بولو بابا ابو بابا کہاں حد دو تم کو بلا رہے جاؤ اندر جاؤ انہوں نے گیٹ کھولا ابو البابا اندر گئے سارے یہودی مرد عورتیں بچے چھوٹے بڑے سب نے ابو البابا کو گھیر لیا بھائی ابو البابا تمہاری ہماری بڑی تجارت چلی ہے ساتھ میں بہت معاملات کیے ہیں زمینوں کا لین دین لمبے لمبے ہم نے کاروبار کیے ہیں بس صرف ہمیں اتنا بتا دو کہ تمہارے نبی کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے تب الو بابا نے کہا بھائی یہ تو اللہ کے نبی کا راز ہے کیسے بتاؤں ان کو زبان سے مت بتاؤ اشارہ کر کے بتاؤ تو ہم سمجھ جائیں گے تب الو بابا نے کہا جی سمجھ گئے در درد تو یہودی سمجھ گئے اب نے بابا کو پتا چلا کہ وہ ہو تو مجھ سے چپ ہوگی میں نے ندی کا راس کہہ دیا تو یہودیوں نے ان کو کھلایا پلایا ہدیے دیے کھجورے دی ابو بابا سے کہا کہ جاؤ لیکن ابو ابو بابا کو حضور کے پاس آتی وہ شرم آتی تھی میں نے راس کہہ دیا وہ دوسرے دروازوں سے چلے گئے مسجد نبی میں بغیر مشورے کے کسی سے پوچھا ہی نہیں چپکے سے اور وہاں جا کر ایک ستون سب نے ہم کو باندھ دیا اور یہ کہا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں نہیں کھولوں گا اپنے آپ مجھ سے چپ ہو گئی یہاں وسلم انتظار کر رہے ہیں اب آوے تب آوے اب آوے ایک دن گزر گیا ابو وہ نہیں آئے تو کسی نے کان میں کہا کہ حضرت یہ یہودیوں کا ٹھکانہ نہیں اندر ہی قتل کر دیا ہوگا اور اندر ہی دفن کر دیا ہوگا ان کا ٹھکانہ نہیں آپ نے فرمایا نہیں تحقیق کو تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ تو مسجد نبی میں ارے کیا ہوا تو صاحبہ نے کہا بھی مجھ سے چوک ہو گئی تو آپ نے فرمایا رحم اللہ ہوا بالو بابا رحم اللہ ہوا بالو بابا اللہ بول بابا پر رحم کرے اگر سیدھا میرے پاس آ جاتا اللہ سے اس کی معافی کرا دیتا لیکن اب اللہ کے دربار میں ڈائریکٹ گیا ہے تو اللہ جانے اور ابو بابا جانے ہم بیچ میں نہیں پڑتے بھائی ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں گیا اب وہ جانے اللہ جانے اب یہودیوں کو کہا حضور نے کہ بھائی بتاؤ ابو البابا کو تو تم نے سمجھا بجا کے بھیج دیا اب بتاؤ کیا ارادہ ہے تو یہودیوں نے کیا کہا آپ صاحب نے مواز کو ہمارے پاس بھیج دو وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے یہ بات آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر بھیجا ساجم نے کو بلانے کے لیے کہ کو بلا لا اور مسجد نبی سے بیمار تھے زخم تھا خون رک گیا تھا لیکن زخم کی تکلیف تھی کرا رہے تھے آیا آدمی حضور نے بلایا ہے ساجم نے مواز نے لیٹے لیٹے کہا کیوں بلایا ہے یہ مجھے پتا نہیں کیوں بلایا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور آپ کے لیے میں کار لے کر بھی آ گیا ہوں سمجھ کہ کار لے کر بھی آ گیا ہوں خچر لے کر آ گیا ہوں آپ چلیں بڑی مشکل سے میں نے وہاں کو بٹھایا اور بیمار تھے اور دل بہت بڑے مشکل سے کپڑے میں خون خون تھے ان کے خون بہت نکل رہا تھا تیزے کے ساتھ جو خون نکلتا تھا وہ تو نہیں تھا لیکن رستہ تھا بعد میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا خون رستا ہے وہ تھا سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے دہلی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں بائیں طرف یہ پوری قوم بنو قریضہ کی یہودیوں کی بیٹھی ہے سعد بن معاذ گئے وہاں جا کر حضور سے پوچھا کہ حضرت مجھے کیوں بلایا کیا معاملہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم بنو قریضہ یہ کہہ رہی ہے کہ سعد بن معاذ کے فیصلے کے اوپر ہم خوش ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ تیرے فیصلے کے اوپر میں بھی خوش ہوں تو سعد بن معاذ رو دیے نبی کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں نبی ابو بکر عمر عبداللہ بن مسعود عثمان علی پورا کریم طبقہ موجود ہے حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں یہ فرمایا کہ نہیں میں نے منظور کر لیا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرا ابن معاذ جو فیصلہ کرے گا میں اسے منظور کروں گا تو سعد ابن معاذ جو ہے گردن جھکا کر بیٹھے حضرت آپ نے مجھے جج بنایا ہے تو جج جو ہوتا ہے وہ کچھ باتیں پوچھ لیتا ہے تو آپ سے پوچھتے ہوئے تو شرم آتی ہے مجھے کہ آپ سے میں کیا پوچھوں لیکن ایک بات کی صرف وضاحت چاہتا ہوں کہ میں جو فیصلہ کروں گا آپ کے ساتھی بھی خوش رہیں گے اس پر آپ تو خوش ہیں لیکن آپ کے ساتھی بھی خوش رہیں گے تو آپ نے وہاں کہا تو یہ فیصلہ کرے گا میں بھی خوش ہوں میرے ساتھی بھی خوش ہیں فرشتے بھی خوش ہیں تیرے فیصلے پر ہم خوش ہیں بن نماز جو ہے یہودیوں کی طرف دیکھا بھی میرے فیصلے پر تم بھی خوش ہو تو انہوں نے کہا ہاں آپ کے فیصلے پر ہم خوش ہیں لیکن اپنی دوستی کا خیال رکھنا سمجھ گئے پرانے ہمارے جو تعلقات جو قومی رگے ہیں ہماری اس کا خیال رکھنا سعد بن معاذ نے جملہ کہا الیوم انی لا اخاف لومت لائن آج کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف میں کو توجہ نہیں کروں گا آج میں وہ فیصلہ کروں گا جس سے محمدی رب کو میں جوڑ دوں قومی رب کو میں کاٹ دوں جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے سات نماز کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فیصلہ کیا حضرت اس قوم کے بارے میں میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے جتنے جوان ہیں ان سب کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیا جائے اور جتنے بوڑھے ہیں اور بچے ہیں اور عورتیں ہیں ان سب کو پکڑ پکڑ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے عورتوں میں سے ریحانہ کو قتل کر دیا جائے ریحانہ ایک لڑکی تھی یہودیوں کی وہ بہت فتنے کراتی تھی اس کا قصہ دوسری مرتبہ آ کر سناؤں گا انشاءاللہ وہ بہت مشمش تھی یہودیوں کی ریحانہ تو ساتھ نے مواد فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے نوجوان ہیں ان سب کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیا جائے اور جتنے بوڑھے ہیں اور جتنی عورتیں ہیں جتنے بچے ہیں ان سب کو پکڑ پکڑ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ریحانہ کو قتل کر دیا جائے جب یہ فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صاحب تو نے جو فیصلہ کیا ہے جبری لا کر مجھے خوشخبری دے رہے ہیں کیا آسمانوں پر اللہ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جبری لا کر مجھے خوشخبری دے رہے ہیں کیا آسمانوں پر اللہ نے بھی یہی فیصلہ کیا اب صادم نے معاذ دعا کے لحاظ اٹھائے اے اللہ محمد رنگ جوڑ چکا قومی رنگ کاٹ چکا میرے زخم میں برکت دے جس میں میری اور تیری ملاقات ہو جائے انہوں نے دعا مانگی حضور نے امین کہی جہاں حضور نے امین کہی وہ زخم پھٹنا شروع ہو گیا خون نکلنا شروع ہوا جو خون بند ہو گیا تو نکلنا شروع ہوا حضور نے کہا کہ جلدی جلدی اسے جو ہے مسجد نبی میں لے جاؤ ان سب کو پکڑ پکڑ کے قتل کر دیا گیا ریحانہ حضرت عائشہ کی سہیلی تھی حضرت عائشہ کی سہیلی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ ہمیشہ اٹھ بیٹھ اس کی بہت راہ کرتی تھی یہ تفصیل بعد میں بیان کروں گا اور کو گئے یہاں مجھے مضمون حضو رکھ کر تھوڑا بیان کرنا ہے ریحانہ کو بھی شہید کر دیا سب قوم کو ختم کیا آپ جب واپس آئے مسجد نبوی میں رات کو سو رہے تھے ابو البابا کے قصہ میں رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے جہاں سو رہے تھے ایک نوجوان نے آ کر کہا قبیل بنی غفار کا ایک نوجوان یہ مسجد ربی میں سو رہا تھا رات کے وقت میں گرم گرم خون اس کے انگوٹھے کو لگا رات کے وقت میں اس نے دیکھا کہ گرم گرم پانی کیا آ رہا ہے اس نے چراغ جلایا دیکھا تو خون ہے کہاں سے آ رہا ہے خون خون کی آگے آگے آگے گیس دیکھا سات نے مواز کے خیمے میں سے آ رہا ہے اور سکرات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں یہ نوجوان سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گیا معاشہ کے یہاں آپ آرام کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ اگر سات کی طبیعت بہت خراب ہوئی ہے آپ کو یاد کر رہے ہیں تو حضور نے کیا جواب دیا ہاں ابھی جبریل آئے ہیں میرے پاس اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مدینہ منورہ میں کس کا انتقال ہو رہا ہے ستر ہزار ایسے فرشتوں کو حکم ہوا ہے جنہوں نے زمین پر آج تک قدم نہیں رکھا کہ اس کے استقبال کے لیے جاؤ اس کا ہرن و سہرن کہنے کے لیے جاؤ اس کے استقبال کے لیے جاؤ مجھے میرے دل میں تھا کہ وہ شاید انداز ہوں گے اور کوئی نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کے لباس میں جو رات کا لباس ہوتا ہے لنگی ہوتی ہے بنڈی ہوتی ہے اسی لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سات دن نے مواز کے خیمے میں آئے سات نے مواز کو سلام کیا انہوں نے آنکھ کھول کر جواب دیا وعلیکم السلام یا رسول اللہ حضور نے فور بیٹھ کر ان کی گردن سات دن مواز کی اپنے رام پہ رکھی اور اپنے سینے سے ہی دباتے رہے پیار کرتے رہے پھر جب بہت طبیعت خراب ہوئی سات مواز نے کہا کہ حضرت اپنے دنیا سے جا رہا ہوں اشد اللہ الہ الا اللہ واشد النک کا رسول اللہ حضور کے کپڑے خون خون ہو رہے تھے لنگی خون خون ہو رہی تھی اب بکر عمر کو پتا چلا وہ دونوں کو دونوں بھاگے بھاگے آئے اور کہا حضرت آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں آپ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم, ہمارے بدن سے لگائیں وہ دونوں اسرار کرتے رہے اور حضور انکار کرتے رہے حضرت آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں خون خون ہو رہے ہیں فرمایا کوئی بات نہیں میرے ساتھ کا خون ہے کہ میرے ساتھ کا خون ہے کوئی بات نہیں دونوں اصرار کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے رہے یہاں تک کہ جب بالکل انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا دھیان تو سننا ایک جملہ کہا یہ جملہ کہا ایسا آدمی معاش تم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا قومی رت کاٹ دی محمدی رت لی تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کرے گا کلمہ پڑا اور کلمہ پڑتی ہی سعد ابن معاذ کا انتقال ہو گیا ماں ایشا فرماتی تھی جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا ہے اب عمر ہچکیا مار کر روئے کسی بھی انتقال پر ہچکیا مار کے نہیں روئے میں اپنے کمرے میں تھی میں تمیز کر رہی تھی یہ ابو بکر کی آواز ہے اور یہ عمر کی آواز ہے صحابی نے پوچھا کہ حضور کا کیا حال تھا تو عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں تو نہیں نکل رہی تھی لیکن حضور اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار فرما رہے تھے کہ میرا سواد مجھ سے دور ہو گیا اور یہ دونوں رو رہے تھے ہچکیاں مار کے اور میں اپنے کمرے میں تمیز کر رہی تھی کہ میرے باپ کی آواز ہے یہ عمر کی آواز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر پر آئے گھر پر آ کر اپنے کپڑے بدلے اور کہا کہ اسے کپڑے خون آلود ہیں اسے دھلوا دو کپڑے بدل کر ماں عائشہ سے کہا عائشہ تیرے گھر میں پھاوڑا ہے کودالی ہے فرمایا حضرت آپ کو کیا ضرورت فرمایا میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کے لیے اپنے ہاتھ سے قبر کھو دوں صحابی ہوں کہ جن کے لیے حضور نے خود نے قبر کھو دی یہ اعزاز مل رہا ہے محمد رب جوڑنے پر قومی رب کاٹنے پر محمد ترتیب کو قائم کرنے پر قومی ترتیب کے ختم کرنے پر یہ اعزاز کسی صحابی کو نہیں ملا حضور کے سینے کے اوپر انتقال کا ہونا یہ اعزاز حضور کا ان کو ان کے لیے بشارت دینا دوسرا اعزاز اور حضور کا غم کرنا تیسرا اعزاز اور کہ عائشہ تیرے گھر میں اگر کدال کلاڑی ہو ہاوڑا ہو میرے ساتھ کے لیے میں قبر کھودنا چاہتا ہوں فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھا کر سیدھے بقی میں گئے اور بقی میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے قبر کھودی کتابوں میں لکھا ہے ہر ہاوڑی کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی ہر ہاوڑی کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی مدینہ نمن میں مرا میں خوشبو خوشبو ہی خوشبو لوگ کہتے تھے ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی نہیں سونگھی ایسی خوشبو تو کبھی نہیں سونگی حضور کہہ رہے تھے جلد کا جلد گسل دو جلد گسل دو صحابہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس کے غسل دینے میں تاخیر کی تو کئی ہنزلہ کی طرح فرشتہ آ کر اسے گسل نہ دے دیں یہ حدیثوں میں آتا ہے اگر فرشتوں نے غسل دے دیا ہم اس کے غسل کے دینے کے اجر سے محروم رہ جاتے ہیں یہ نبی کہہ رہا ہے جنازہ اٹھا جب جنازہ اٹھا بہت ہلکا ہلکا بھاری بدن کے تھے اسود بھاری بدن کے صاحب معاذ بھاری بدن کے صاحبہ نے کہا حضرت بہت ہلکا آپ نے فرمایا تم نہیں اٹھا رہے ہو فرشتے اٹھا رہے ہیں جس کمرے میں جنازہ رکھا ہوا تھا بڑی مشکل کمرہ خالی کوئی نہیں بڑی مشکل سے ادھر داخل ہوئے یوں کر کے یوں کر کے بڑی مشکل سے پھر جو ہے جگہ جا کر بیٹھے حضرت کمرے میں تو کوئی نہیں آپ کو تکلیف کیوں ہوئی یہ فرمایا کمرہ فرشتوں سے کھچا کچ بھرا ہوا ہے ایک فرشتے نے پر ہٹایا ہے تو مجھے جگہ ملی تو میں بیٹھ سکا ہوں یہ احساس ملا انتقال ہوا رحمان دار حرکت میں آ گیا کہیں پر احساس مل رہا ہے سعد ابن معاذ کے ایک نیکی پر کیا نیکی محمدی رگو کو جوڑا قومی رگو کو کاٹا یہ میں نے مختصر بیان کیا ہے مختصر اس میں بہت لمبی تفصیل ہے جو پہلے بیان کر چکا ہوں اور جب سیرت کے ہمارے سبق چل رہے ہیں اس میں انشاءاللہ شاء ریحانہ کی ساری تفصیل آہستہ آہستہ آئے گی ان تو قوم رہے کاٹو محمد رہے جوڑو کرو گے انشاءاللہ بھائی ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو محمدی ترتیب پر چلے گا اور قومی ترتیب کو چھوڑے گا اللہ اس کو وہ اعزاز دیں گے جو اللہ نے ساتھ معاذ کو دیا یہ قصہ میں نے ایک مرتبہ گجرات کے کسی سفر میں بیان کیا تھا فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیمار تھے یعنی ان کے آخری زندگی کے آخری دن تھے اتنا ہچکیاں مار مار روئے ہیں فضل کریم او ہو اب مر جائیں مر مردان یہ قصہ میں نے اس وقت بیان کیا تھا لاجپور لاجپور میں جوڑ تھا لاجپور میں مفتی عبد الرحیم صاحب لاسپوری رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں تو یہ قصہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا تو فضل بھائی جو بیٹھے ہوئے ایک باہر بہت روئے بہت روئے جب میں میں نے ملاقات کی تو یہ فرمایا کہ آج میرا ایمان تازہ ہو گیا آج میرا ایمان میرے ایمان کو سیرا بھی ملی ہے کہ کون تھے وہ لوگ اس لیے اقبال کہا کرتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا آج ہمارے قافلے لوٹے نہیں لوٹے ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزن سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ بھی تو رہبر بھی تو رہرو بھی تو منزل بھی تو زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا یہ کہتے تھے کہ دین کا کام کر اللہ کے لیے کر چاہے کم کر کوالٹی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کوالٹی دیکھی جاتی ہے حسن عملہ نہیں کہا حکم اکثر عملہ نہیں کہا حکم حسن عملہ کہا ہے کوالٹی پیدا کرو دین کا کام کر چاہے کم کر کا جائز چاہے کم کر کوئی حرج کی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی حرم کا ستون تجھ کو بھی بنا دے حرم شریف کا ستون تو بھی بن جائے گا جو سب کام کرو گے ان اللہ اللہ سے ایمان مانگو اور میں کہتے ہدیہ آپ لوگوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں دے دوں ہدیہ بھائی ارے بتاؤ تو صحیح ہدیہ دوں میری زندگی کا معمول ہے وہ ہدیہ دے رہا ہوں اس پر عمل کرو آج کل لوگ جو ہے ساری دنیا میں بہت پریشان ہیں ہم ہر جگہ یہ ہدیہ بانٹ رہے ہیں اور وہ کیا چوبیس گھنٹے میں کم سے کم سو مرتبہ سر اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو بس اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے آپ کی دعا قبول ہوگی یہ میری زندگی بھر کا تجربہ ہے اس پر مختصر قصہ سناتا ہوں اسے مختصر تھا بمبئی میں نواب مسجد میں ہمارے بیانات ہوتے تھے تو میں جو ہے وہاں سے نکل رہا تھا گاڑی میں بیٹھا تھا لڑکی بیچاری آئی اٹھائیس سال کی عمر اجے ابو جی ابو جی ابو جی میری اٹھائیس سال کی عمر ہو گئی میری اب تک شادی نہیں ہو رہی ہے رشتے نہیں آ رہے ہیں ابو جی دعا کرو میرا نکاح ہو جائے میری شادی ہو جائے تو میں نے کہا کہ بیٹا تو روزانہ کم سے کم سو مرتبہ سر اخلاص پڑھ بس سو مرتبہ سر اخلاص پڑھ اور جب تو سو مرتبہ سورج اخلاص پڑے گی انشاءاللہ اس کے برکت سے دعا مانگ تو اللہ تعالیٰ تیرا کام بنا دے گا اور تیرے لیے مت مانگنا سب کے لیے مانگنا بابو جی میں ابھی شروع کر دیتی ہوں آج سے شروع کر دیتی ہوں اب گاڑی تھوڑی سی اسٹارٹ ہوئی تو میں نے کہا او بیٹا بیٹا بیٹا میرے جیب میں تصویر کی میں نے تصویر نکالی اور تصویر نکال کر اس کو کہا کہ بیٹا یہ میں تصویر تجھے دے رہا ہوں یہ تصویر جاندار بھی ہے شاندار بھی ہے اور مالدار بھی ہے ایسا میں نے کہا اس کے نکال یہ میری تصویر میں نے کہا جاندار بھی ہے شاندار بھی ہے مالدار بھی ہے پیسہ بھی بہت آئے گا یہ تصویر ہے اس پر سر اس نے کہا ابو جی ٹھیک ہے ابو جی ٹھیک ہے یہ کہہ کے میں نے اس کو تصویر دی تھی دوسرے سال میں گیا جب دوسرے سال گیا تو وہی لڑکی جو ہے وہ کھڑی تھی بچہ لے کر ابو جی الحمد للہ یہ آپ کی تصویر جاندار شاندار مالدہ یہ میرے حال میں اور ابو جی میں پڑھ رہی ہوں اور برابر ہوگا نا سر اخلاق پڑھ رہی ہوں اللہ نے میرا نکاح بھی کرا دیا بچہ بھی دے دیا اور میرے مجھے اللہ تعالیٰ مال بھی بہت دیتا ہے تو میں نے کہا بیٹی جو مال اللہ دے رہا ہے اس کا اسٹاپ مت کرنا اسٹاپ کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا اسے خرچ کرتے رہنا اور یہ سو مرتبہ تھور اخلاق چھوڑنا مت ابو جی کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی اور یہ آپ کی تصویر بھی اتنی برکتی ہے ابو جی کہ جس کی بھی شادی کرانی ہوتی تو میں اس کو گھر بلاتی ہوں یہ ابو جی کی تصویر ہے میرے سامنے سو مرتبہ سورج اخلاق پر تو اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے اور جس کو جب میرے گھر تو میں نے کہا تو آپ بن گئی بھائی آپا بن گئی یہ کہا آپ کی جی، الحمد للہ تو یہ سو مرتبہ سر اخلاص والا وظیفہ میں آپ کو بھی ہدیہ دیتا ہوں کرو گے ان اور آپ کو آگے بڑھانے کی اجازت بھی دیتا ہوں جیسے کبھی اب میں نے آپ کو اجازت دی میں کئی کئی لوگوں کا خلیفہ ہوں الحمد للہ جو تمہارے سامنے کام کر رہا ہوں وہ تو ہے ہی تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہو جس کو کہو گے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ شاء اللہ جو مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا کرو گے ان اور روزانہ میں دو آدمی کے لیے دعا کرتا ہوں ایک اس کے لیے جو میرے لیے دعا کیا تو میرے دعا میں پارٹنر ایک دوسرا جو روزانہ میری تشکیل پر سر اخلاص پڑے سو مرتبہ اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں تحجد میں حج میں عمرے میں تباہ کرتے کرتے اجتماعات میں اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ جو میرے لیے دعا کرے میرا پراپت ترجمے میں میں پارٹنر میری بکھرے موتی میں پارٹنر میری کتاب مومن کا ہتھیار میں پارٹنر میری تفسیر میں پارٹنر میرے واٹس ایپ کے سبق میں پارٹنر اٹھارہ کروڑ آدمی الحمد للہ سبق سن رہے ہیں ابھی جی، تو پارٹنرشپ کتنی اچھی ہے بھائی تو پیسہ ویسا لگانا نہیں دعا کرنی کرو گے کہ نہیں کرو گے اور سو مرتبہ سورہ اخلاق پڑھو گے نہیں پڑھو گے انشاءاللہ اب یہ جاندار شاندار مالدار تصویر ان کو دے دیتا ہوں سب کو تو دے نہیں سکتا جو سامنے بیٹھا ہوں ان کو دے دیا میں نے اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے سب تیار ہو انشاءاللہ یہاں اجتماع کب ہے آپ کے یہاں ہاں ٹھیک ہے کہاں ہے آپ کو تاریخ معلوم ہے نا میں آپ سے زیادہ وقت لوں گا نہیں ساڑھے آٹھ بجے نماز ہے انشاءاللہ وقت کا خیال رکھیں گے آج بیان میرا تھوڑا لمبا ہو گیا وہ لمبا اس لیے ہوا کہ آپ کی طلب یا آپ کی طلب پر اللہ نے کہلوایا ہے آج میں نماز کے قصہ میں نے پورا بیان نہیں کیا ہے ریحانہ کی مستقل ہاں تو رائشہ کے ساتھ سہیلی تھی تو وہ اس کا مستقل تفصیل ہے سمجھ گئے بنو قریضہ کی مستقل تفصیل ہے بعد میں انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا آئے تو سنائیں گے انشاءاللہ اب یہ کہ میں حج سے آ رہا ہوں حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی ارے یار بولو تو صحیح ہوتی ہے اچھا بوڑھے آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں اچھا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں اچھا آپ کے استاد کا بیٹا ہوں میں میرے والد آپ کے استاد تھے کہ نہیں تو ان کا بیٹا ہوں تو استاد کے بیٹے کی دعا قبول ہوتی ہے اور آج کل میں بھی آپ کا استاد ہوں بھائی میری کتابیں پڑھتے ہو میرا ترجمہ پڑھتے ہو میرا سبق سنتے ہو تو آپ کو استاد ہوا کہ تو استاد کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں بس اتنا بتا دو یہ جو اجتماع ہو رہا ہے ہمارا کون کتنی جماعتیں دے گا کھڑے ہوتے سب لکھوا دو پھر میں دعا کر لیتا ہوں ان اور اس کے لیے نقد دعا کروں گا کہ جو کھڑا ہو کر لکھوائے اللہ اس کی جان میں مال میں ایمان میں آبروں میں مین کیا برکت کا معاملہ بھرمائے کہو آمین اب کھڑے ہو جاؤ کون لکھوا رہا ہے جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ جب راہیل مدرسے میں ہم نے تشکیل کی انہوں نے نام لکھوائے کبلے کا مدرسے میں تشکیل کی انہوں نے نام لکھوائے سب جگہ نام لکھوائے پٹن تو جو ہے میرا شہر کون تیار ہے جلدی کھڑے ہو کر اپنے نام لکھاؤ جی کہاں سے واہ واہ یہ دیکھو ماشاء اللہ اللہ ان کے لیے دعائیں قبول کرے تو کہ ہاں، اور بتاؤ ماشاء اللہ اللہ ان کے لیے بھی دعا قبول کرے کہو آمین ماشاء اللہ لو اللہ ان کے لیے دعا قبول کرے کہو آمین جی لکھو میں ارے کوئی لکھ بھی رہا ہے اس کو لکھ رہا یہ یاد ہے سب کو لکھو جی کیا نام چار مہینے آپ ارے واہ ودانی یہاں سے سو کلو میٹر ہے کتنا کلو میٹر ہے بیس کلو میٹر مدانی اور ملن تو میرے والد کہتے تھے کہ میری بینک ہے یہ میرے والد صاحب اللہ کہتے تھے کہ مدانی ملن اور بھاگل یہ میری بینک ہے یعنی میں جتنی بھی جماعتیں چاہوں یہاں سے نکال لیتا ہوں ایک جماعت اللہ ان کے لیے بھی دعا قبول کرے کو لکھو بھی لکھو ایک جماعت ماشاء اللہ اور بتاؤ اور بتاؤ جی باہر کھڑے دیکھو بھائی کہاں کے ہیں یہاں کی اسی جگہ کے الحمد للہ اللہ ان کے لیے بھی دعائیں قبول کرے کہو آمین اور بتاؤ اور بتاؤ ڈھیلن والے بھی آئے نہیں آئے بدانی والے آئے ہوں گے جی سات برت سے ایک جمع اللہ ان کے لیے دعا قبول کرے جیسے کہ وہ کھڑے واہ واہ واہ بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو مجھے خوشی ہوئی ہمارے والد صاحب اللہ علیہ فرما دیتے جہاں پر بھی جاؤ بیٹا یہ اپنا دھندا کر لینے کا یہ ابا مجھے کہتے تھے بیٹا جہاں پر بھی جاؤ اپنا دھندا کر لینے کا تو ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں ہماری تشکیل کر لیتے ہیں کہ اپنا دھندا تو یہی ہے اللہ کے راستے کے نقل و حرکت اچھا یہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک سنتوں پر چلیں گے کہو انشاءاللہ ایک نصیحت میری مانگ مانو گے ان اپنے گھر میں سو فیصد نمازی بن جاوے اس کی کوشش کرو ہر آدمی اپنے گھر میں سو فیصد بیٹا بیٹی بہو اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو تازہ گری مت کرنا نماز نہیں پڑھتے تو مارنا مت زیادہ یہ سمجھو مارنے کا جس میں جو معاملہ ہے نا وہ ڈنڈے سے مارنے کا نہیں ہے یعنی تاکید کرنا ہے یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی ڈنڈے سے زور زور سے مارے زور زور سے کرے یہ مطلب نہیں یعنی ان کو تھوڑا سا ایسا ڈراؤ کہ وہ نماز پڑھنے والے ہو جائیں یہ مطلب ہوتا ہے تو آپ لوگ کوشش کرو گے انشاءاللہ بھائی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم لک الحمد کلو ولک المن کلو ولک شکر کلو ملک الخلق كله ملک الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لا تردنا خائبين

یا حنان یا منان ادخلنا الجنة من باب الریان ادخلنا الجنة من باب الریان اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما اور اے اللہ جو میری تشکیل پر سو مرتبہ سور اخلاص پڑھ لے اس کے لیے بھی میری ساری دعاؤں میں پورا پورا حصہ عطا فرما اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ بیمار ان کو شفا عطا فرما جن کے لڑکیوں لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما جو بے اولاد ہوں نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد تہم مگر نہ فرمانے ان کے نہ فرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے ہمارا کھویا ہوا تین واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اے اللہ پورے پٹن والوں کو قبول فرما مدانی والوں کو قبول فرما والوں کو قبول بھرنا تلوز والوں کو قبول بھرنا ان و کی بستیوں سے جو لوگ آئے ہیں ان کو قبول بھرنا یہاں جتنے مسلمان قبروں میں آرام کر رہے ہیں طاہر پٹنی اللہ طاہر پٹنی ان سب کے قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو فرما بٹو انہیں آرام نصیب فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارا روٹے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو اے اللہ اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا اس امت کی شام کو تو صبح سے بدل دے اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما اے اللہ جو بھی سو مرتبہ سر اخلاص پڑھے اس کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما اس کے دعاؤں کو قبول فرما اس کے پریشانیوں کو دور فرما اور اللہ وہ جو بھی مانگے تو اس کو عطا فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے عطا فرما دے اپنے وزن سے عطا فرما دے جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کو قبول فرما دے اے اللہ ہم پر اس دنیا میں جہاں کہیں آمین کہیں جائے تو ان سب کو بھی قبول فرما اور اپنے بدل کرن سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما صبح عرب کے کرم کے لیے ستیا ایسے پھول وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میں آپ